السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی سمجھدار چمکتے دمکتے ساتھی ہو کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی سیکھتی سکھلاتی سچی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں یاد ہے نا کون سے اچھے کام یعنی کہ نماز پڑھنا قرآن کا سبق پڑھنا اسکول کا ہوم ورک کرنا امی ابو کی یا بڑوں کی کوئی بات ماننا جنہوں نے آپ سے کہی ہو کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو تو وہ مدد کرنا اور جہاں آپ بیٹھ کے کہانی سن رہے ہیں اس جگہ کو اچھی طرح صاف ستھرا کر کے جی آتے ہیں آج کی قرآنی کہانی کی جانب ہم سن رہے تھے سولویں سپارے میں صورتحا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی سنائی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ہم نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کے دربار سے اپنی جان بچانے کے لیے شہر سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور پھر شہر سے وہ کہاں پہنچے یہ ہم سنیں گے ان اللہ تعالی کسی اور وقت بس اتنا جان لیجئے کہ حضرت موسا کوئی دس سال رہے مصر سے دور اس عرصے میں ان کی شادی بھی ہو گئی ان کے بچے بھی ہو گئے مگر انہیں اپنے وطن کی اپنے رشتہ داروں کی یاد بہت ستا رہی تھی اب وہ اپنی بیوی کے ہمراہ مصر کی طرف چل دیے راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنایا ہے سورہ کہاں میں اندھیری رات تھی سردی زیادہ پڑ رہی تھی جانتے ہیں نا جب ہم مصر کی طرف جائیں اور جو عرب کے ممالک ہیں وہاں پہ صحرا ہوتا ہے بہت زیادہ اور جو صحرا ہوتا ہے وہاں پہ دن میں بہت گرمی اور رات میں نہایت سردی ہوتی ہے گرم دن اور ٹھنڈی رات تو وہ صحرا سے گزر رہے تھے اور رات کا وقت تھا تو بہت زیادہ سردی تھی راستے کا کوئی صحیح نشان نہ تھا کہ کدھر جائیں کوئی اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس یا کوئی بتیاں یا کوئی نشان تھوڑی لگے ہوتے تھے یک آپ کو سامنے ایک پہاڑی پر آگ دکھائی دی آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا تم یہیں ٹھہرو میں جاتا ہوں تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تم تاپ بھی رہنا اور اگر آگ کے پاس کوئی مل گیا تو شاید راستے کا بھی کچھ عطا پتہ چل جائے حضرت موسا آگ لینے کی کوشش میں قدم بڑھا رہے تھے مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ جس آگ کو وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں وہاں انہیں آگ نہیں بلکہ کچھ اور ملنے والا ہے آگ سامنے نظر آ رہی تھی اب جو اس کے کچھ قریب آنے لگے تو کسی نے آپ کا نام لے کر پکارا اے موسا آپ چونک پڑے اس بے جانی بوجھی جگہ یہ جاننے والا کون نکل آیا جو نام لے کر پکار رہا ہے ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ پھر آواز آئی اے موسا میں تمہارا رب ہوں جوتے اتار ڈالو اس وقت تم توا کی مقدس وادی میں کھڑے ہو اور دیکھو میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے اب جو کچھ کہا جا رہا ہے اسے غور سے سنو حضرت موسیٰ سنتے جا رہے تھے اور انہیں آواز آتی جا رہی تھی میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا صرف میری بندگی کرو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو یقین رکھو کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا لیکن میں نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ کون کیسے کام کرتا ہے اور پھر ہر شخص کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دیا جائے اور دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس دن کے آنے کا یقین نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنی ہی خواہشات پر چلتے ہیں وہ تمہیں میری اطاعت اور بندگی سے روک دیں اگر تم نے ایسا کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے موسا علیہ السلام خاموش کھڑے اللہ تعالیٰ کا پیغام سن رہے تھے کہ اتنے میں ان سے پوچھا گیا موسا یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسا علیہ السلام نے عرض کیا یہ میری لاٹھی ہے اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں ارشاد ہوا اسے زمین پر ڈال دو موسا علیہ السلام نے ایسا ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک سانپ ہے جو ادھر ادھر دوڑ رہا ہے موسا علیہ السّلامی دیکھ کر گھبرا گئے پیٹ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی موسا آگے بڑھ کر اسے پکڑ لو ڈرو مت تم بالکل محفوظ ہو دیکھو پھر اسے ویسا ہی کیے دیتے ہیں جیسی کہ وہ تھی ہمارے رسول تو ہمارے مقرب ہوتے ہیں ڈرا نہیں کرتے موسا علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا اب سانپ کہاں تھا وہی لاٹھی موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی اتنے میں پھر آواز آئی اپنے ہاتھ کو ذرا اپنی بغل میں تو رکھو یہ بالکل چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی بیماری کے یہ دوسری پہچان ہوئی اس بات کی کہ تم سچ مچ ہمارے رسول ہو یہ دونوں نشانیاں تم کو تمہارے رب کی طرف سے اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ تم فرعون اس کے سرداروں اور اس کی قوم کو دکھاؤ اور انہیں ہماری نافرمانی سے روکو یہ لوگ بڑے ہی سرکش اور نافرمان ہو گئے ہیں اور ابھی کیا ہے آگے چل کر تو ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہو گئے انسانوں میں سب سے اونچا درجہ جو کسی کو مل سکتا تھا وہ مل گیا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عزت بھی حاصل ہوئی اور نبوت کے ثبوت میں دو معجزے بھی معجزہ کیا ہوتا ہے ایسی چیز جو ایک عام انسان نہ کر سکے ایسا کام جو کوئی بھی ہمیں عام ہوتا ہوا دکھائی نہ دے یعنی کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی لاٹھی سانپ بن جائے وہ بھی بغیر جادو کے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ایسا کر سکتے تھے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ اس نے بہت سر اٹھایا ہے اس کے درباری اور اس کی قوم سب کے سب حد سے گزر گئے ہیں انہوں نے انتہائی ظلم پر کمر باندھی ہے ان سے کہو کیا تم کو اللہ کا ڈر نہیں اور فرعون سے کہو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی ایک پاک زندگی ہو جائے کیا میں تمہیں زندگی کا وہ راستہ بتاؤں جو تمہارے آقا اور مالک کو پسند ہے حضرت موسیٰ نے اس حکم کو سنا کانپ اٹھے کتنی بڑی ذمہ داری ان پر ڈالی جا رہی تھی وہی فرعون جو ملک مصر کا تنہا مالک تھا جس کی قوت اور طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جس کی ساری قوم اس کے پھندے میں پھنسی تھی اور اس کے اشاروں پر ناچتی تھی انسانی طاقت اور حکومت کی جو اونچی سے اونچی صورت ہو سکتی تھی وہ فرعون کو حاصل تھی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا جن کا کوئی ساتھی نہیں حکومت اور دولت تو بڑی چیز ہے ان کے پاس کچھ جانوروں کے سوا زندگی گزارنے کا بھی سامان نہیں تھا مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ حکم انہیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور مددگار ہیں جس کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ خود موجود ہوں ان اس کو کسی اور کی کیا ضرورت لیکن پھر بھی حضرت موسا نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مدد کے لیے اپنے مالک کے آگے ہاتھ پھیلائے اور جب مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے حضرت موسیٰ نے کہا اے اللہ میرے سینے کو کھول دے دعوت کی راہ میں مشکلات کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما میرے کام کو آسان کر دے میری زبان کو اس قابل بنا دے کہ تیرے فرمان کو اس طرح بیان کر سکوں کہ بات لوگوں کے دل میں اتر جائے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے ان کی وجہ سے میری ڈھارس بنے گی مجھے سہارا ملے گا وہ میرا ہاتھ بٹائیں گے میں جو کچھ کہوں گا اس کی تصدیق کریں گے اور یوں بھی وہ مجھ سے بہتر اور زوردار تقریر کر سکتے ہیں پھر ہم دونوں مل کر اس خدمت کو انجام دیں گے آپ کی بات پھیلائیں گے اور آپ کے لیے ہر وقت سرگرم رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی آواز آئی تمہاری درخواست منظور ہے ہم تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنا دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے تم پر ان لوگوں کا کوئی قابو نہیں چلے گا تم دونوں اور وہ تمام لوگ جو تمہارا ساتھ دیں گے وہ جیت جائیں گے اور غالب رہیں گے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون نے انہیں دیکھ کر کیا کہا یہ انشاءاللہ ہم سنیں گے اگلی قسط میں آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ